السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہت ہی بہادر ہوشیار سمجھدار چمکتے دمکتے خوش بار ساتھیوں کہانی گھر میں خوش آمدید جہاں آپ سن رہے ہیں روزانہ رنگ برنگی پرانی تاریخی سیکھتی سکھلاتی سچی قرآنی مزیدار کہانیاں اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں اور پھر کہانی سننے بیٹھتے ہیں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک مسجد کی کہانی ایسی مسجد جس کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلانے کا حکم دیا تھا بھلا اس مسجد میں کیا تھا سنتے ہیں دسویں سپارے میں صورت التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے مساجد کی تعمیر کے بارے میں بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں وہ جب مسجد بنائیں تو پھر فائدہ ہوتا ہے اور ایسی ہی مساجد ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اچھی لگتی ہیں اور پھر گیارہویں پارے میں صورت توبہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس مسجد کے بارے میں بات کی جس کی کہانی ابھی ہم سننے جا رہے ہیں سنتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مدینہ تشریف لائے اور وہاں پہ قبیلہ خزرج کا ایک آدمی پہلے ہی رہتا تھا اس کا نام تھا ابو عامر راہب ابو عامر راہب جو ہے وہ عیسائی ہو گیا تھا اور اس کے پاس بہت علم تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے وہاں پہ تو وہ بہت ہی عبادت گزار شخص تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا اور اپنے قبیلے میں بہت ہی اس کا ادب اور احترام کیا جاتا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اور مسلمانوں کا آپ کے پاس اجتماع ہونے لگا اور اسلام کا بول بالا ہو گیا اور بدر کی لڑائی میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہی فتح عطا کی تو ابو عامر کو تو یہ بات بہت ہی بری لگی اور اس نے کھلا دشمنی ظاہر کرنی شروع کر دی مدینہ سے بھاگ کر کفار مشرقین کے پاس گیا اور انہیں کہنے لگا کہ آپ لوگ ضرور جو ہے نا محمد کے ساتھ جا کے جنگ کریں مجھے تو وہ لوگ بالکل پسند نہیں ہیں مشرقین نے اس کی بات مانی اور دوبارہ مسلمانوں اور کفار کی جنگ عہد ہوئی جس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر کامیابی دی جنگ عہد میں بھی اس نے دونوں طرف جنگ میدان کے کئی گڑھے کھود رکھے تھے اور ان گڑھوں میں گرنے کی وجہ سے بھی مسلمانوں کو بہت ہی نقصان ہوا تھا ابو عامر نے جنگ کے شروع میں اپنی قوم انصار کے پاس جا کر ان سے کہا تھا کہ تم لوگ میری مدد کرو اور یہ جو مکہ سے آئے ہیں نا محمد ان کا ساتھ چھوڑ دو ہم لوگ مدینہ کے رہنے والے ہیں ہم اپنی حکومت بنائیں گے محمد کا ساتھ نہ دو مگر انہوں نے بالکل منع کر دیا اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے دشمن اللہ تمہیں برباد کرے اس کو بہت ہی برا بھلا کہا اور اس کی بے عزتی کی اب وہ یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ میرے بعد تو میری قوم اور ہی بگڑ گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فرار ہونے سے پہلے یعنی کہ جب وہ بھاگ رہا تھا تو انہوں نے اس کو اسلام کی دعوت دی اس کو قرآن سنایا اور اس کو سمجھایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور اگر تم اس پر عمل کرو گے تو ہی تمہاری دنیا بھی اچھی ہوگی اور مرنے کے بعد بھی جنت ملے گی لیکن اس نے اسلام لانے سے بالکل انکار کر دیا اور نہ صرف انکار کیا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت ہی بدتمیزی بھی کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی اور کہا کہ اللہ کرے کہ یہ کبھی اپنے وطن واپس نہ آئے پردیسی میں یہ مرے چنانچہ ہوا یہ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بد دعا دی تھی اور پیارے نبی کی بد دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتے تو ہوا یہ کہ جب جنگ عہد سے وہ فارغ ہو گئے اور اس نے دیکھا کہ مسلمان تو یہ جنگ بھی جیت گئے ہیں اسلام بڑھتا چلا جا رہا ہے اس مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے سب کو الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں تو وہ ملک روم کے ہرقل کے پاس گیا روم اس وقت ایک بہت بڑا ملک تھا سپر پاور تھا امریکہ سے بھی بڑا اور اس کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کو ہرقل کہتے تھے اب وہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ ہمارے ہاں وہ ایک آدمی آ گیا ہے اس کا نام محمد ہے اور وہ سارے لوگوں کو ایک دین کی دعوت دیتا ہے جس کا نام اسلام ہے اور ان لوگوں کا تو بہت ان کی تعداد تیزی سے بڑھ رہی ہے اور اگر ان کی تعداد بڑھ گئی تو ایک دن تو وہ تمہارے پاس بھی آ جائیں گے تو بہتر ہے کہ ہم انہیں ختم کر دیں تو تم میری اس میں مدد کرو ہیرا کل نے وعدہ کر لیا اس نے کہا کہ ہاں بالکل ٹھیک تم انہیں ختم کرنے کے لیے کام کرو میں تمہارا ساتھ دوں گا اب وہ بڑا ہی خوش ہوا اور ہرقل کے پاس ہی ٹھہر گیا اپنی قوم میں اس جو انصار میں سے کچھ لوگ تھے جو اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے یاد ہے نا آپ کو کہ جو منافقین ہوتے تھے وہ ایسے لوگ ہوتے تھے جو اوپر سے تو مسلمان ہوتے تھے لیکن اندر سے مسلمانوں کے بڑے خلاف ہوتے تھے اس نے ان لوگوں کو پیغام بھیجا کہ میں لشکر رہ کے آ رہا ہوں اور اب تو خوب جنگ ہوگی ہم لوگ جیت جائیں گے اور یہ اسلام وغیرہ اور مسلمان یہ سب ختم ہو جائے گا تو تم لوگ ایک ایسی جگہ بناؤ جہاں پہ تم اکٹھے ہو کر جنگ کے بارے میں منصوبے بنا سکو اور میں جو تمہیں یہاں سے پیغام بھیجوں اور خط بھیجوں وہاں پہ آیا کریں تو پھر جب میں آؤں گا تو وہی ہمارا ہمارا ہیڈ کواٹر بھی بن جائے گا چنانچہ منافقین نے مسجد قبا کے قریب ہی ایک اور مسجد بنا ڈالی اور بہت ہی خوبصورت مسجد بنائی خوبصورت عالی شان مسجد اونچی چھت بڑی بڑی دیواریں اور انہوں نے جلدی سے بنا دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تیار ہو رہے تھے جنگ تبو کے لیے اور ان کے نکلنے سے پہلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے منافقین اور کہنے لگے کہ ہم نے یہ ایک مسجد بنائی ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ آ کے خود بھی نماز پڑھیے اور جماعت بھی کرا دیجئے تاکہ سب لوگ یہاں پہ نماز پڑھنا شروع ہوں کیونکہ جس جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیں لوگ بھی وہاں پہ نماز پڑھا کرتے تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یہ مسجد تو اصل میں ہم نے بنائی ہے بہت ہی کمزور اور غریب اور مسافر لوگوں کے لیے سردی کی راتوں میں جو بیمار لوگ دور مسجد میں نہیں جا سکتے وہ یہاں پہ آ جایا کریں لیکن اصل میں تو انہوں نے مسجد کیوں بنائی تھی وہ تو انہوں نے اس لیے بنائی تھی تاکہ وہاں پہ وہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف منصوبے بنائے اور پھر جنگ میں ان کو ختم کر دیں تو اللہ تعالیٰ تو نہیں چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں قدم بھی رکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت تو ہم نے سفر پہ جانا ہے اور جب ہم واپس آئیں گے تو اللہ نے چاہا تو دیکھا جائے گا پھر ہم یہاں پہ نماز پڑھیں گے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے فارغ ہو کر مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو ابھی مدینہ پہنچنے میں ایک دن یا ایک دن سے کچھ کم رہ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اپنے فرشتے جبرائیل علیہ السلام کو اور جبرائیل وہاں پہنچے مسجد زرار کی خبر لے کے اس مسجد کا نام تھا مسجد زرار اس خبر میں انہوں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو کہ جو مسجد قبا کے قریب ایک اور مسجد بنائی ہے ان لوگوں نے وہ مسجد اصل میں مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے ہے مسلمانوں میں لڑائی کروانے کے لیے ہے اور ایسی مسجد تو اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے ہرگز ہرگز وہاں نہ جانا وہاں پہ قدم بھی نہ رکھنا اور نماز بھی نہ پڑھنا اصل میں تو مسجدیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں وہ مسجد قبا جیسی ہے جو پہلے دن سے ہی اس لیے بنائی گئی ہے تاکہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جا سکے اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے فوراً ایک ٹیم بنائی اور چند لوگوں کو مسجد زرار کی طرف بھیج دیا کہ اس مسجد کو میرے وہاں پہنچنے سے پہلے پہلے ختم کر دیا جائے وہ لوگ وہاں پہ گئے اور انہوں نے اس مسجد میں جو لوگ تھے ان کو باہر نکالا اور اس مسجد کو جلا دیا اور اس طرح سے وہ مسجد جل گئی جن لوگوں نے یہ مسجد بنائی تھی منافقین نے ان کی تعداد بارہ تھی اور جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ جو ہیں وہ ایک لکڑی جلتی ہوئی لے کے آ رہے ہیں مسجد جلانے کے لیے تو وہ وہاں سے باہر نکل گئے اور جب سب لوگ وہاں سے باہر نکل گئے تو صحابہ نے اس لکڑی سے اس مسجد کو بالکل ختم کر دیا اب وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا ہے یہ مسجد تو ہم نے مسلمانوں کے لیے بنائی تھی اور مسجد تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو کون جلاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان کی باتوں میں نہ آنا یہ تو ایسے لوگ ہیں جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں اور ان کی جو اصل نیت ہے جو ان کا اصل مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ انہوں نے مسجد صرف اس لیے پہنچائی تھی کہ وہاں پہ وہ اسلام کے خلاف منصوبے بنائیں مسلمانوں کو ہرانے کی باتیں کریں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے منصوبے بنائے اور اس جگہ کو اپنا ہیڈ کواٹر بنا لیں اور وہ شخص ابو عامر جس کو وہ بہت نیک سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر لانت بھیج دی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں سے کہا کہ اس مسجد میں ہرگز ہرگز نماز نہ پڑھیں صرف وہ نہیں مسجدوں میں نماز پڑھنی چاہیے جہاں پہ نیک لوگ اکٹھے ہوں جو نیک لوگوں نے بنائی ہو اور وہاں پہ مسلمانوں کو جوڑنے کی باتیں ہوتی ہوں توڑنے کی نہیں جو مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے کی بات کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے آج کے لیے اتنا ہی کل ہم سنیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ گیارہویں سپارے کی دوسری کہانی تین دوستوں کی کہانی جن سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو گئے تھے اور پیارے نبی بھی ناراض ہو گئے تھے مگر پھر کل سنیں گے کہ پھر کیا ہوا ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ